حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حتیٰ کہ جب وہ مکہ مکرمہ کے راستے میں تھے تو کچھ ساتھیوں کے ساتھ آپ سے پیچھے رہ گئے وہ ساتھی محرم تھے مگر وہ یعنی ابو قطادہ محرم نہیں تھے انہوں نے ایک جنگلی گدا دیکھا تو وہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انہیں ان کا کوڑا پکڑا دیں ان لوگوں نے انکار کیا پھر انہوں نے ان سے اپنا نیزہ مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا انہوں نے خود اتر کر اسے یعنی کوڑا اٹھایا اور پھر جنگلی گدھے کا پیچھا کیا اور اسے قتل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے اس کا گوشت کھا لیا اور کچھ نے انکار کیا پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ سے اس کی بابت پوچھا آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ وہ کھانا تھا جو اس نے تمہیں کھانے کے لیے مہیا فرمایا تھا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھارہ